حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وطر کی نماز فرض نماز کی طرح واجب نہیں بلکہ یہ سنت موقع ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے جاری فرمایا ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1677